ملتان قرآن کریم میں اللہ پاک جل شان ہو انبیاء علیہ سلاد وسلام کے واقعات دوہرا رہے ہیں بیان فرما رہے ہیں کبھی کسی پیغمبر کا اس طرح پر ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے نام کی وجہ سے ساڑھے نو سو سال مار کھائی کبھی کسی پیغمبر کا اس حال میں ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے نام پر مصیبتیں اٹھائی ساکے کاٹے اور کبھی کسی پیغمبر کا ذکر اس طریقے پہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو میں نے بادشاہ دی تھی وہ بھی میں نے دی تھی اور وہ بادشاہت کرتے رہے اور جب میں نے چاہا تو ان کو بھی موت بھیج دی اخمان ہوں بتعلی و تقدس کا مقصد اور منشا اور مطلب یہ ہے دنیا میں بسنے والوں اور میرا دیا ہوا رزق کھانے والوں میری کریمی اور میری عطا اور میری بندہ نوازی سے فائدہ اٹھانے والوں میری دی ہوئی جوانی صحت و تندرستی استعمال کرنے والوں میرا دیا ہوا حسن و جمال لے کر کے زمین پہ چلنے والوں برتری میری ہے بڑائی مجھے صرف سجتی ہے شان تمام جہان کی عبادت کا حقدار میں ہوں فرمایا جس کو بادشاہ بناؤں میری مرضی جس کو فقیر بنا دوں میری مرضی او نبی اور آٹھ آٹھ دن کے ساتھ کٹوا دوں میری مرضی او نبی اور سر پہ تاج نبوت ہو اور تخت ایسا عطا کر دوں کہ ہوا سے اڑتا پھرے سلیمان علیہ السلاط والسلام کے واقعات کو قرآن مجید نے کیا بجا دہرایا فرمایا ہم نے سلیمان علیہ السلاط والسلام کو حکومت دی دولت دی تخت سہنسائی عطا کیا خلقت خدا کو ان کے تابع کیا جن اور پری اور تمام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے ہوا کو جہاں کا حکم دیتے ہوا تخت کو اڑا کر لے جاتی جہاں حکم دیتے وہاں اتار دیتی تمام چیزوں کی بولی سمجھتے تھے باتیں کیا کرتے تھے فرمایا والا قدا تینا داود و سلیمان علما میں نے سلیمان علیہ السلاط السلام حضرت داود علیہ السلاط السلام کے بیٹے کو علم دیا میں نے دیا آ آنا میں نے دیا ان کو تو میں نے دیا اور لوگوں میاں فرماتے ہیں میں تم کو بھی میں نے دیا یہ دکانداریاں یہ کاروبار یہ حکومت یہ زراعت یہ تجارت یہ تو بہانے ہیں میں دیتا ہوں وورث سليمان فقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير بہ من كل شيء پرندوں کو تادے میں نے کر دیا تمام مخلوق کو میں نے ان کے تادے بنا دیا اللہ اس واقعے میں دو چیزیں سمجھانا چاہتے ہیں ایک تو یہ کہ دیکھو تاج نبوت میں عطا کرتا ہوں بادشاہت میں عطا کرتا ہوں حکومت میں عطا کرتا ہوں تمام چیزوں کا اختیار میرے پاس ہے میں نے کسی کو ساتھی نہیں بنایا ہمسر نہیں بنایا شریک نہیں بنایا اپنا پارٹنر کسی کو میں نے نہ کبھی ٹھہرایا نہ ٹھہراؤں گا فرمایا دیکھو ذرا سی مخلوق کیڑی حضرت سلمان علیہ السلاط اسلام کے دربار میں آئی اور علیہ السلاط السلام نے اس سے گفتگو فرمائی پتا چلا اللہ کے پاپ کا گمبر ہو کر چھوٹی مخلوق سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلاط السلام ہنس کے بولے ہو کیڑی میں بات چاہوں میرا ہوا اڑا کے لے کے چلتی ہے پرندے میرے تابے ہیں میرے تادے ہیں ہوا میرے تادے ہے او کیڑی مانگ چا مانگتی ہے تو بڑی کمزور مخلوق ہے کیڑی ہنس پڑی اور کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام آپ دینے والے سب سے بن گئے آج ہم مسلمانوں کو آدمیوں کو لکھے پر ہو کر ڈوب کے مر جانا چاہیے کیڑی کیا کہتی ہے اور بی اے پاس کیا کہتا ہے ذرا سی مخلوق کیا کہتی ہے پانچ برس کا عمر رسیدہ کیا کہتا ہے فقیر مخلوق ہے سراسی مخلوق ہے کہنے لگی اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ دینے والے بن گئے بادشاہ بن گئے اب آپ تخت اڑانے والے بن گئے لو پھر دو میں مانگتی ہوں علامہ قاسم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کیڑی کہنے لگی لو میں نے جھولی پھیلا دی پیر وہ عمری سلمان علیہ السلام جتنی روزی میرے پروردگار نے میری مقرر کر رکھی ہے اس میں سے کچھ بڑھا دو کچھ زیادہ کر دو جتنی عمر میری میرے پروردگار نے مقرر کی ہے میری عمر بڑھا دو میری زندگی بڑھا دو میری حیاتی بڑھا دو میری روزی بڑھا دو عمری میری عمر بڑھاؤ میری روزی بڑھاؤ سلیمان علیہ السلام ہاتھ پڑے فرمانے لگے ہے تو ذرا سی ہے بڑی چلا کے ایسی چیزیں مانگتی ہے جو میرے اختیار میں نہیں اللہ کی مقرر کردہ روزی سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں اللہ پاک کی مقرر کردہ عمر سے میں کیسے بڑھا سکتا ہوں کہنے لگی اور علیہ السلاط السلام جب میری ایک روزی کا دانا بڑھانے سے آپ کو قدرت نہیں ذرا کیڑی کا بھی عقیدہ تم اپنے عقیدے کو بھی ہاتھ مار ڈوری لگا کے لیے پھرتا ہے کبھی بیوی کو فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے کبھی فلاں دربار پہ لے کے جاتا ہے اور رب الجلال گل جلال کی کا کیڑی اور تخت سلیمانی موجود ہے سر پہ تازے نبوت ہے بات چاہتا روئے زمین کی بات چاہتا والا تابوت سلے مان علم اللہ میرا نے سب کچھ دے رکھا ہے مگر کیڑی کہتی ہے لو میں نے جھولی پھیلا دی آؤ میدان میں دو میری عمر بڑھاؤ سلمان سلام فرمانے لگے ہے تو مخلوق چھوٹی سی ذرا سی پر ایسی چیزیں مانگ بیٹھی ہے جو میری خود اختیار میں نہیں میرے قبضے سے قدرت میں نہیں ملمان اس رات السلام کا لشکر چل رہا ہے ہر چیز اپنی برادری کی اپنی قوم کی وفاداری کرتی ہے آج انسان بالخصوص مسلمان اپنی برادری کا قوم کا غدار ہے محلے کا غدار ہے شہر کا غدار ہے قوم کا غدار ہے ہمارا ہر آدمی ایک دوسرے کے ساتھ غداری کرتا ہے چال بازی سے کام لیتا ہے ہیرا پھیری سے کام لیتا ہے دودھ سے کام لیتا ہے دنیا بھر کے فریب سے کام لیتا ہے مکر سے فریب لیتا ہے پرانے کریم ہے سورت نمل ہے خود مکوڑے کے نام پر سورت نادل ہوئی میدان میں کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا نمل نملت یا تم بڑے بڑے مولویوں کی تقریریں سنی ہوں گی مکوڑے کی تقریر بھی سنو قرآن کریم کو مکوڑے کی تقریر پہ پیار آ گیا کلو مسا تم او میری برادری او چمٹیوں ہو کیڑی ہو داخل ہو جاؤ مسا کی نہ تم اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ اپنے دلوں میں چلے جاؤ اپنے ٹھکانوں میں داخل ہو جاؤ سلیمان علیہ صلاح اسلام کا لشکر آ رہا ہے ان کے پاؤں کے نیچے تم روندے جاؤ گے پاؤں کے نیچے کچل کے مر جاؤ گے او میری برادری او میری قوم او کیڑیا خود کھولو بسات کی ذرا ہمیں بھی سوچنا چاہیے کبھی ہم نے بھی برادری کو خبردار کیا اور اگر کوئی پتا بھی چل گیا چپ کر جاؤ چپ کر جاؤ اپنے مرکز بتلانا نہیں خطرے سے آگاہ نہیں کرنا اور اگر کسی نے کیا تو اس کو پاگل بتایا تو یہ تو یوں ہی کہا کرتے ہیں مکانے نے قوم کے ساتھ وفاداری بھی کی اور اگلی بات کہی ہے قرآن مجید میں اللہ پاک کو پیار آ گیا وہ بات بھی نقل فرما دی یعنی مکوڑے کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ خلاط و سلام غیب جانتے ہیں اب یہ ایسے میں نے تو نہیں بنائی نہ کسی مولوی نے بنائی نہ کسی پیر نے نہ کسی فقیر نے نہ کسی پرویش نے نہ کسی قلندر نے نہ کسی ملنگ نے یہ قرآن کسی کے بس کا نہیں اسی لیے تو اس کے نزدیک نہیں آتے لوگ ہر چیز بدلی جا سکتی ہے ریڈیو کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے ٹی وی کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے اخبار کی خبروں میں روزانہ تبدیلی ہوتی ہے قرآن کے اعلان میں قرآن کے قانون میں اللہ کے فرمان میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں یہ ایمانیات میں سے ہے جس کا ایمان یہ ہے کہ قرآن بھی روز بدلتا ہے اس کا ایمان ہی ہے بتا ہٹ کھلو مسا تم اپنے دلوں میں سوراخوں میں چلے جاؤ کیوں لا کیمن نہ تم سلئی بار بنو رہا چور امام اسلام کے لشکر کے پیروں کے نیچے آ کر جاؤ گے یشور اور انہیں پتہ بھی نہ چلے گا ہمارے پیروں کے نیچے کون آ گیا اور کیا آ گیا اس لیے وہ تو بےچارے بے خبر ہوں گے تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا بچنے کی کوشش کرو سب کو ہی کم کو خدا بند کریم نے پرندوں کی باتیں کیڑی مکوڑوں کی باتیں قرآن مجید میں نقل کر دی اور فرمایا کہ دیکھو ان کا سیدھا اس طرح سے ہے تو تمہارا اس کے خلاف کیوں ہو سیدنا سلیمان علیہ السلاط والسلام کا سخت چلتا تھا پرندے پانی کا پتہ لگاتے تھے اچھے ٹھکانے کا پتہ لگاتے تھے آج کل دنیا میں بار سیٹ ہے آگے لوگ جا کر کے بادشاہوں کا ٹھکانا بناتے ہیں آج کل تو زیادہ یہی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ جا کے جگہ کی حفاظت کرو کوئی آ کر بم نہ دبا جائے اس زمانے میں بم سم تو نہیں تھے البتہ اتنے بڑے لشکر کے ٹھکانے کو دیکھنا ہوتا تھا تو ہد ہد درخان پکھی اس پارگی میں ہد ہد کہتے ہیں وہ پتے لگایا کرتا تھا زیادہ کہ ادھر کو جانا چاہیے یا ادھر کو جانا چاہیے سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہد ہد کہاں گیا بہت دیر ہو گئی پتا لگانے گیا تھا ہمارے ٹھکانے کا پانی وانی کا ہم تک کدھر کو اڑائے کہاں جا کر کے اتارے خبر لے کر اب تک کیوں نہیں آیا پڑی اور الحدہ امسان ملک کا غائب ہو گیا ہد ہد کیوں نہیں آیا ترخان پکی آیا کیوں نہیں اس نے اپنی ڈیوٹی کو پورا نہ کیا جواب دینے کیوں نہیں آیا مجھے بتلانے کیوں نہیں آیا پروگرام میں دیر ہو رہی ہے ہمارا نظام بگڑ رہا ہے وہ آیا کیوں نہیں کافی دیر ہو گئی سلیمان علیہ السلاط رام چلال میں آ گئے غصے میں آ گئے ہم تانا میرے کاغذ ہو گئے آیا کیوں نہیں خبر کیوں نہیں دی کہاں چلا گیا کہیں باغی تو نہیں ہو گیا کہیں مر تو نہیں گیا کیا کرا ہم کان من گا فرمایا دین عذابا شدیدا جب وہ آئے گا اسے بڑا سخت عذاب دوں گا سزا دوں گا اس کو پریشان کروں گا اس کو مار پیٹ کروں گا سزا دوں گا دیر کیوں لگائی میں نبی کی بات پر عمل کیوں نہ کیا قرآن کریم پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے ساری عمر گزر گئی ہمیں آج تک پتہ نہیں چلتا اللہ کا قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے سنتے سنتے یوں ہی گزر جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے یوں ہی گزر جاتے ہیں لہو ادا بن سدیگن اولاد بہن اولادی مبین علماء اخلاق اسلام غصے میں بیٹھے ہیں ملک کے بادشاہ ہوا کے بادشاہ پرندوں کے بادشاہ تخت کے بادشاہ تاج نبوت سر پہ ہے پوری حکومت حوالے ہے جن تابے تو تابے سارے جانور پرندے تابے ہیں تمام کے تمام مخلوق کو ہاتھ میں رکھا ہوا ہے غصے میں بیٹھے ہیں لو لہو ادا دن سگیتا اولا ادبہ لہو کر دوں گا پوری پھیر دوں گا قتل کر دوں گا کاٹ کے پھینک دوں گا اب تک آیا کیوں نہیں اللہ کا پیغمبر جلال میں ہے غصے میں آئے ہوئے ہیں سلیمان علیہ السلام وسلام الفاظ سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا بغیر غصے کی اتنی بات کیوں فرماتے کہ میں سوا کر اولاد بہن نہ ہوں یا تو کوئی وجہ معقول بتائے گا دیر لگنے کی ورنہ قتل کر دوں گا سبا کر دوں گا اتنے دیر کیوں لگائی ترجمہ بھی کبھی دیکھ لیا کہ اللہ کے قرآن کو ہاتھ لگانے سے اچھی نہیں کرتا آدمی ہم نے سب ان سب نے رل مل کر اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے تاجروں نے چھوڑا ذمہ داروں نے چھوڑا افسروں نے چھوڑا ڈاکٹروں نے چھوڑا اچھا کے پیروں پیر اور مولویوں کے تو کام کا ہی نہیں رہا قرآن کریم ہماری تو یہ اللہ کا قرآن چڑے کاٹتا ہے لے دے کر مردوں سے کام کرایا گیا فرمایا ہد ہد ہے کہاں بار بار پوچھتے ہیں چاروں طرف پرندے اوپر پھر رہے ہیں جو سینکڑوں ہزاروں میل سے دیکھتے ہیں آیا نظر کے نہیں تھی کہیں نظر آیا ہد ہد کے نہیں تھی فرمایا سوا کر دوں گا یا کوئی معقول وجہ آ کر کے بتلائے سلمان علیہ السلام کو غصے میں بیٹھے ہیں اچانک پرندوں نے خبر دی کہ آ رہا جی اور میں اچھا چلو ٹھیک ہے آنے تو آیا ہے ہد ہد سلیمان علیہ السلاط السلام سلام سخت پہ بیٹھے ہاں بھائی کہاں گیا تھا اتنی دیر کیوں لگائی کہاں رہا خدا کی قسم مسلمانوں ہد ہد کے بیان کو سنو اور اپنے کردان میں چھاتی پاؤ اور جھانک کر دیں اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگ گئی تھی میں کھانا کھانے لگ گیا دانا کھانے لگ گیا مجھے پیاس لگ گئی تھی پانی پینے چلا گیا یا میں راستہ بھول گیا بھٹک کر دور چلا گیا اس وجہ سے مجھے دیر لگ گئی ہد ہد آ گیا آ کے بیان شروع کرتا تم ان تم اے سلیمان علیہ السلاط السلام ایسے میں نے سنا تو سرام احباد اے بادشاہ بڑی عجیب خبر لایا ہوں بڑا عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں تم راہتم تم لکھوں میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں جو بادشاہ بنی بیٹھی ہے وجب تم تم لکھوں بہت من کل شعی ہوں عرش عظیم سبحان اللہ خود خود کا بیان دیکھو بادشاہ کے دربار میں دھیان رہا ہے سلیمان اسلات اسلام کے دربار میں دھیان رہا ہے اپنے دیر لگانے کی وجہ بتا رہا ہے کہتا ہے میں نکلتا نکلتا اے سلیمان علیہ السلام ایسے علاقے کی طرف نکل گیا تم تم لکھ من كل شيء ولها عرش چی میں گورب کو دیکھ کر آیا ہوں وہ بادشاہ بنی بیٹھی ہے اس کا ملک ہے اس کی بادشاہت ہے تخت پر بیٹھی ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور بات کہی ہد ہد نے قرآن کریم بھی ایک ایک ہم تو اتنے بڑے بھی نہیں علماء کی چوٹیاں اٹھانے والوں میں بھی شامل نہ ہو سکے اللہ پاک اللہ والوں کے ساتھ قیامت میں حشر فرما دے بنا بہ یقین اولا اولاد اولا مین بما لم دئی به وجئتك من سب این دتی اور مسئلہ حل کیا پہلے ہد ہد نے ہم دن دور نکل گیا میں دور چلا گیا میں بکال آمال تو ہت بھی تب عمین یقین میں ایسی جگہ گیا تھا اے میرے بادشاہ جہاں کا تجھے بھی پتا کوئی نہیں ایسی خبر دوں گا ایسی بات بتاؤں گا ایسا قصہ سناؤں گا ایسے حالات بتاؤں گا وہ جی پتا سچی بات بتاؤں گا کی بات بتاؤں گا اے علیہ میں السلام ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کا تجھے بھی پتا تو ہی نہیں آپ کے علم نے بھی نہیں اب اس نے آگے بات کی کہ میں ایک عورت کو دیکھ کر آیا ہوں وہ بات تھا بنی بیٹھی ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہوئی ایک عورت اگر بادشاہ ہے تو ہونے دو ہوا ہی کرتی ہے مرد بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی بادشاہ بنی جایا کرتی ہیں ہو کیا گیا اس میں عجیب بات کیا ہے تو نے دیر کیوں لگائی توجہ کرنا بھی سارے حضرات اس وقت اصل مفہوم کی بات اب آ رہی ہے کہ دیر لگانے کی وجہ میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا کہ تو تلاش کرتا پھر میرے سوا کسی اور کی حکومت بھی ہے کہ نہیں میں نے تجھے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تو لوگوں کے ملک چیک کرتا پھر کے وہاں کیسے لوگ ہیں کیا ہو رہا ہے یہ بات بتا کر کے ہد ہد درخان پرندہ پسمان ہو کر کہتا مجھے دکھ لگا اس ملک میں جا کر کیوں کھانے کو نہیں ملا نہیں پینے کو نہیں ملا یہ بات ہے کہتا نہیں نہیں تجھے دکھ کیوں لگا تو تو پرندہ ہے تجھے کیا تکلیف پہنچی حیران کل بات کیا دیکھی عجیب بات کیا دیکھی کہتا سلیمان علیہ السلام میرا تو جگر پھٹ گیا یہ تو لل سے میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی کرتے دیکھا سورج کو میرا جگر پھٹ گیا سورج سے پجاری ہے سورج کو خدا مانتے ہیں سورج کی پوجا ہوتی دیکھی ہے سورج کو سجدہ کرتے دیکھے ہیں پکی کہتا مجھے برا لگا اور میرا جگر پھٹ گیا مجھے تکلیف ہوئی اس لیے تو مجھے دیر لگ گئی سلیمان علیہ السلاط والسلام کہ بندے ہو کر خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر چکائے بیٹھے اور مسلمانوں پرندے کو برا لگ گیا مگر تو کہتا نہیں نہیں یہ بھی تو اللہ کے بڑائے ہوئے ہیں پکشی تھا پرندہ بچت لمند وسائی عل می پال آباد آئے قربان جاؤں ہد ہد پکی پرندے تیری عقل پہ قربان جاؤں تیری سمجھ پہ قربان جاؤں تیرے فہم و ادراک پہ قربان جاؤں تو ہے تو پرندہ کہنے لگا پوجا بھی غیر کی کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے دماغ میں بٹھا رکھا ہے کہ یہ راستہ سب سے اچھا ہے جتنے لوگ بھی چوری کرتے ہیں کبھی کسی چور نے اپنی چوری کو چاہے پچاس برس چوری کرتے کرتے ہو گیا اس نے چوری کو عبادت کبھی نہیں سمجھا شراب پیتے عمر گزر جائے کبھی کرتے عمر گزر جائے کبھی اس کو اجر و ثواب نہیں کہنے کا شرک ایسی لانت ہے کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس کو عبادت سمجھتا ہے اس لیے فرمایا تو علی شمس من دون اللہ خود کہتا میں دیکھ کر آیا ہوں معلومات کر کے آیا ہوں مجھے میں پورا پتا لگا کے آیا ہوں سورج کی پوجا ہو رہی ہے ویسے یعل لہم اس آنا لہم سمجھتا ہے اس لیے سر میں بجتوں کو مار یا جدو للی شمس میڈو خود خود کا چنت دیکھ کر آیا ہوں معلومات کر کے آیا ہوں مجھے میں پورا پتا لگا کے آیا ہوں سورج کی پوجا ہو رہی ہے مجھے شیطان نے ان کے امال کو مزین کر رکھا ہے کہ یہ راستہ بڑا اچھا ہے سسکتا ہوں سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے جو بات سرخان پکھی کو بری لگی ہد ہد کو بری لگی کیڑی مکوڑوں کو بری لگی وہ آج ہمیں اچھی لگتی ہے سلمان علیہ السلاط اسلام نے اب یہ تو ناممکن تھا نا شرک کی بات سن کر پیغمبر چین سے بیٹھ جائے یہ تو ہمارا زمانہ ہے نا ہو میاں جیسے کوئی کرتا ہے کرنے تو ہمیں کیا لینا ہمارے یہاں ملتانی زبان میں کیا دیتے ہیں نا راضی کے بننے سے بیٹھے ساتھوں کیا یہ بات نہیں بیماری بڑھتی اگر ٹی وی کی بیماری کے برتن استعمال کرنے سے ٹی وی پھیل سکتی ہے چیتک والے مریض کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے مرض پھیل سکتا ہے تو شرک کرنے سے شرک کی بیماری نہیں پھیلتی شکا عن السبيل فهم لا يهتدون پرندہ کہتا ہے سیدھے راستے سے روک رکھا ہے شیطان نے ان کو سلیمان السلام سراکلام نے فرمایا خوب چیک کر کے آیا تو جی ہاں اسی لیے تو دیر ہوئی حضرت مجھے بڑی تکلیف ہوئی پروردگار عالم کے سوا کسی اور کی پوجا کسی اور کو سجدہ کسی اور کے سامنے پریشانی دکھانا ٹرمینل کا دیدی ہم ابھی پتہ لگا لیتے تھے اس زمانے میں داخلے نہیں تھے کھیلنے کا بھی نہیں ہوا کرتے تھے آج کی ڈاک تو گم ہو سکتی ہے سلیمان علیہ السلام تو سلام کا ڈاکیا بڑا پکا ہے وہ کیسے گم کر دے گا خط لکھا سیدنا سلیمان علیہ السلام و اسلام نے اللہ تعالی واتونی مسلمین یہ خط ہے سلیمان علیہ السلاط السلام کی طرف سے شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سلیمان علیہ السلاط السلام بادشاہ ہو کر تخت شہنشاہی پہ متمکن ہو کر پرندوں کا بادشاہ جنوں کا بادشاہ ساری خلقت کا بادشاہ زمین کے اندر رہنے والی ساری مخلوق کا بادشاہ سلمان الخلاط اسلام کہتا ہے بڑا مہربان ہے بڑا کریم ہے بڑا رحیم ہے اور سلیمان الخلاط اسلام کی طرف سے یہ خط تجھے پہنچ رہا ہے یا تو لڑائی کے لیے تیار ہو جا یا فرما برداری قبول کر پیغمبر کیسے خاموش ہو سکتے تھے خدا کی قسم اگر آج کوئی پیغمبر زندہ ہوتا لڑائی کرتا ہم تمام لوگوں سے میلے ٹھیلے لگا رکھے مزار والی کا ٹھیکر آل یا اکرام کے مزاروں پہ کنجریوں کے ناچ کیوں اللہ والوں کے درباروں میں ڈھول ڈھونڈا تبلا سرنگی کیوں خود خود خط لے کر کے دوڑا ہے اڑتا اڑتا جا کے روشن دان میں بیٹھا ہے اگر تو جو بادشاہ تھی اس ملک کے سبا تھی اور یہ نہیں کہ علیہ نے السلام نے تو پہنچانا میرے ذمہ لگایا ہے پھینک کر بھاگ آتا بیٹھا ہے انتظار میں بلقیس اٹھتی ہے جاگتی ہے خط سینے پہ پڑا ہوا ملتا ہے اٹھا کر کھولتی ہے پڑھتی ہے پریشان ہو جاتی ہے دل میں یقین آ جاتا ہے میں اتنی طاقتور بات تھا ملک سبا کی ملکہ میں یوں لکھا علماء رام نے بلکیس کی قوم اتنی طاقتور تھی اتنی طاقتور قوم تھی بلکیس کی ایک ہاتھ سے پانچ سو من کا پتھر اٹھا کر پیدا کرتی تھی ہاں، یہ نہ سمجھنا کہ سے بلکیس کا جو حدود پتہ لگا کے آیا تو پلاسٹک کے کھلونے کے بعد ساتھ نہیں کر رہی تھی اور یہ ترجمہ میں نے خود نہیں لڑا قرآن کریم پڑھ کر دیکھو مفسرین نے لکھا کہ ملک کے سبا سے بڑھ کر طاقتور قوم اس زمین کے تختے پہ آئی ہی نہیں یعنی اندازہ لگا ایک ہاتھ سے پانچ سو من کا پتھر اٹھا کر پھینکا کرتے تھے اور جس کے سر میں لگتا تھا انشاءاللہ اس کا بھی کچھ نہیں بگڑتا تھا بھی تو ایسے ہی ہوگا نا جیسے ہاتھ ہوں گے ویسے سر ہوں گے آج ہمارے ہاتھ ہیں ویسے جیسے ہاتھ ہیں ویسے سر ہیں ویسے الحمد للہ ہم کو ڈال کا شریف مل رہا ہے جیسے قد و کامت یہی تو وجہ ہے کہ اللہ میاں نے یہ ریل موٹر کار ہوائی جہاز اسکوٹر سائیکل اسی لیے تو عقل میں ڈال دیے کہ ڈر کا کھا کھا کر تم ویسے بت بن گئے ہو اپاج بن گئے ہو ہلنے چلنے کے قابل تو رہے نہیں لو بیٹھے بیٹھے کس کا کرو جب تک لوگوں میں طاقت تھی اللہ میاں نے موٹر کار ہوائی جہاز ریل چلائی ملک کے سوا بڑی طاقتور قوم تھی قرآن کریم میں ان کا کئی جگہ ذکر آتا ہے مستقل ایک سورت ہے قرآن کریم کی سورت سبا کے نام سے بائیسویں میں پارے میں یہ سورت ہے اتنے طاقتور لوگ تھے پانچ پانچ سو من کا پتھر ایک ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا کرتے تھے جس کو لگتا تھا اس کا بھی کچھ نہیں بگڑا کرتا تھا یوں ہی ذرا سی خراش آتی تھی سال آیا میری بات ساتھ نہیں کرتی طاقتور قوم میرے پاس ہے کون ہے جو مجھے حیران کرتا ہے یا مسلمان ہو جا یا لڑائی کے لیے تیار ہو جا وزیر اکٹھے کیے اللہ میرا یہ ایسوں کا ترجمہ کر رہا ہوں یہ پکی روٹی کچی روٹی نہیں میں پڑھ رہا ہوں برقی اس نے اپنے وزرا اپنے سفرا اپنے پارلیمنٹ کے ممبروں کو اکٹھا کیا کو لیا ائو الملو اختوی امری اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں اور میرے وزیروں میرے سفیروں اور میرے ممبروں بڑی آزمائش میں ہم لوگ آ گئے ذرا غور کرو ذرا سوچو ذرا سمجھو ذرا اس بات پر سنجیدگی مدالت سے غور کرو ماں کن تو امراد کیا ارادہ ہے تمہارا یہ سلیمان علیہ السلام کوئی پیغمبر ہے بادشاہ بھی ہے وہ ہم اعلان جنگ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے خدا کے ماننے والے بن جاؤ واسونی مسلم یا کہتا ہے خدا کی پجاری بنو سورج کی پوجا چھوڑو چاند کی پوجا چھوڑو اور تمل پروردگار عالم کی پوجا کرو جو سورج کا بھی خالق ہے تمہارا سب کا خالی کو مالک ہے یا اس ایک معبود کو ماننے والے بنو ورنہ جنگ کو بھول کرو ماتو اور میری پارلیمنٹ کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں میں کیا جواب دوں اسے وزیر بولے اللہ پاک نے وہ بھی نقل کر دیا کہنے لگے کو بہلو نہ شدید کا اچھا بھلا پتا ہے ملک کا پتا ہے ہم تیری ریا ہے ہم تیری قوم ہے ہم تیرے پیچھے ہے نہ قوت بولو باطن شدید رگڑ کے رکھ دیں گے پیس کے رکھ دیں گے تباہ کر دیں گے تو اعلان جنگ قبول کر لے تو گھبرانا ہم کتنی طاقتور قوم ہے امرو ہمرو کی تمری بلکہ اس کی صلاح یہ تھی کہ پیغمبر کے خط کا جواب صحیح طریقے سے اچھا بھیجوں گی پر پارلیمنٹ سے منظوری لے لوں اپنے وزیروں سے منوا لوں اپنے سفیروں سے منوا لوں اپنی قوم کو اعتماد میں لے لوں ہائے ملک سبا کی عورت بادشاہ کی کھوپڑی میں تو یہ بات آ گئی کہ قوم کو اعتماد میں لیے بغیر کام نہیں چلے گا اور آج کسی کی کھوپڑی پہ یہ بات آتی ہے قوم کو قوم کوئی نہیں سمجھتا ملت کو ملت کوئی نہیں سمجھتا برادری کو برادری کوئی نہیں سمجھتا اگر کوئی بلتیس کی امید کے خلاف ہوا امید یہ تھی کہ یہ میری بات کی تعریف کریں گے کہ بھئی بات ذرنا اچھا نہیں ہے سلمان علیہ السلاط اسلام کا اعلان جنگ قبول کرنے کے بجائے ان کی تبلیغ قبول کریں گے اللہ کی وحدانیت کو مانیں گے اللہ پاک کو ایک معبود اور اسی کی پرست کی جائے گی قوم پڑ گئی الٹی قوم کا مزاج بگڑا ہوا طاقتور قوم ہاں، یہ لکھا مفسرین نے کہ ایک ایک آدمی کی خوراک بھی کئی کئی من تھی شکر ہے اس زمانے میں ختم کا رواج نہیں تھا نہیں تو دو ہی مولوی سارا ملک کھا جاتے ہیں ساری قوم بگڑ اٹھی ہم طاقتور ہیں قوت والے نہ قوت قرآن کریم کے الفاظ پر غور کرو بلقیس کی دانائی کے اللہ پاک نے قرآن کریم میں تعریف کی ہے پارلیمنٹ میں کھڑی ہو کر کے کہنے لگے قالت الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها بجالو آئس عدل کرنے لگے اور پگلو پاگلوں والی باتیں نہ کرو جب دو بادشاہ لڑائی کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں اور دو دو, دو بادشاہ کی جب لڑائی ہوا کرتی ہے لڑائی اور فساد پرساد کرتا ہے بجا بجالو عیسہ کا عدل عزت والے لوگ بھی ذلیل ہو جایا کرتے ہیں کیا بات کہی حضرت بلکہ علیہ السلام مسلام نے کافرا تو تھی مشرقہ تو تھی لیکن اپنے سلیم رکھتی کہنے لگی لڑائی اچھی چیز نہیں لڑائی بہت بری ہے قابل لوگ زلیل ہو جا کرتے ہیں عزت والے زلیل وجالو عزت آلیہ اِل عزت والے ذلیل ہو جایا کرتے ہیں لڑائی بہت بری چیز ہے دنگا فساد بہت بری چیز ہے ارے عورت نے تو یہ بات کہہ ڈالی کہ لڑائی اچھی چیز نہیں اور آج ہر مرد ہر سمجھدار آدمی دو لڑکے ہوئے کو انگلی تو مار دے گا خبر تھی پہلا نہیں کبھی کوئی یہ صلاح نہیں دے گا آپس میں رس جاؤ ٹھہ جاؤ صبر کر جاؤ اپنی حلال کمائی کچہری والوں کو نہ کھلاؤ پولیس والوں کو نہ کھلاؤ اپنے بچوں کو کھلاؤ اپنے پیٹ میں ڈالو اور نہ ان کو پالو اور جو ایسی بات کرتا ہے اس کی بات کی طرف ویسے توجہ نہیں دیتے لوگ بستی کا نام لیا اس نے تو شہروں کا نام بھی نہیں لیا کہنے لگی جس بستی میں دو بات کا لڑتے لڑتے چلے گئے وہ بستی بستی نہیں رہے گی وہ پر ہو جائے یہ سارا منظر دیکھا ہد ہد نے پرندہ ہے پرندہ ہے پرندہ انسان نہیں پی ایس سے پاس نہیں ہے میٹرک مڈل پاس نہیں ہے کالج میں اسٹوڈنٹ نہیں رہا یہ نہ کہیں پروفیسر لگا نہ انجینئر لگا نہ کسی عربی مدرسے کی سند اس کے پاس ہے نہ مولوی ہے نہ مولوی فاضل ہے نہ عربی ہے نہ عالم ہے نہ عربی پڑھی نہ فارسی پڑھی ساری بات کو سن کر پارلیمنٹ کی کاروائی کو اس طرح تمہارے اخباروں میں نہیں آیا کرتا ریڈیو پہ آتا ہے کہ قومی اسمبلی کی جھلکیاں جھلکیاں نہیں آیا کرتی خود خود نے ساری جھلکیاں لے لی اور بغیر کیمرے کے لیے کم ہوں ہوں ورنہ اس زمانے میں اگر رنگین ٹی وی بلا لیتا تو پندرہ پندرہ ہزار روپے کو کماتا ہے گھر میں آتا ہو یا نہ ہو وی سی آر ضرور چاہیے اللہ کے ولی تو اپنی بیٹی کو وی سی آر دکھا کر کے پھر اس کو ولی بنانا چاہتا ہے تیری مت ماری گئی تمہاری عقل پہ پردے پڑ گئے تم گھروں میں وی سی آر چلا کر دکھا کر گھروں کو شرم والا آیا والا معصوم ہماری آنکھیں بتیوں کی رکھنا چاہتے ہو ہد ہد نے آ کر کے پارلیمنٹ کی جھلکیاں اور سارے کا سارا سلیمان علیہ السلام کو بتلا دیا کہ لو میں نے تمہارا حق پہنچا دیا اور وہاں کا یہ جواب ہے اور یہ میں کاروائی دیکھ کر آیا ہوں تو سلیمان علیہ فلاق والسلام سمجھ گئے کہ اگر کوئی بلقیس سنجیدہ ہے بڑی سمجھدار عورت ہے اور وہ بادشاہ کے لائق ہے اور وہ بڑی عقل مند ہے اور اس کی طاقت کے نشے میں پاگل ہو گئی سلیمان علیہ والسلام نے ایک جن سے کہا کہ حضرت بلقیس کا تخت کتنی دیر میں لاؤ گے تختی منگوا لے یہاں ملکہ اور مالک اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ پتھر اٹھا کر مارنے والی قوم کو پھر اکٹھا دیکھ لیں گے وہ دن جی شام کو آپ سو جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ صبح کو حملہ کر پیش کر دیں گے دوسرا لگا نے کہا اور کہ جی میں ایک گھنٹے میں لا دوں ایک اور دن کھڑا ہوا وہ کہنے لگا جی ہم پانچ منٹ میں لا دیں گے انشاءاللہ کہنے لگا قبل لڑ کا طرف آپ پلک جھپکیں گے کہ تخت سامنے رکھا ہوگا یہ جدید آج کے لیے لگ نا میں ہی آ جانا سارے تخت اتنے کٹھے کر لوں اپنی مصیبتیں سارا پوچھا تو سو پانا کی رائے بچوں کے لیے کہاں میرے قابو آئے جن ویسے مٹھا مارنے کو دل نہیں کرتا دل تو کئی کرتا ہے کہ ایک جن قابو کر کے اچھا ہے کبھی اس کو پکڑوا لیا کبھی اس کو منگوا لیا خود ہی جس کے گھر میں چھوڑ دیں گے گھر والے ہمارے پاس آئیں گے ہم کہہ دیں گے پانچ سو روپیہ دو دن ہم اتار دیں گے وہ چلایا ہوا تو ہمارا ہی ہے نا خدا کی قسم اتنا بہترین ذریعہ نہ ٹیلی فون کا بل آئے نہ بجلی کا بل آئے سوئی گیس کو ہم غریبوں کو دے کون بڑا مزیدار کاروبار ہے کوئی تکلیف نہیں گاڑی میں نہیں چڑھنا اشتہار نہیں چھپنا اخبار میں نہیں آنا سی آئی ڈی آ کر کے رپورٹ نہیں لے جاتی نہ کوئی مخالفت کرے نہ کوئی معافت کرے بس مزے ہی مزے جن کا ایک نے علم من الكتاب انا به قبل اليك قرآن کریم نے کی تعریف کی جس نے یوں کہا نا پل جھپکنے کے پلک جھپکنے میں لا کے دے دوں گا تم یہ نہ سمجھنا کوئی ملنگ جن تھا قرآن کریم نے پہلے بتلایا کہ وہ تھا عالم علم من الکتاب اس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا حضرت بلقیس کا تخت منگا لیا گیا سوئی ہوئی تھی سلمان اسلام نے فرمایا اٹھے اٹھ کری ہوئی دیکھتی ہے کہ ملک دوسرا حالات دوسرے فرمایا میں سلیمان ہوں علیہ سلاط و سلام اللہ نے مجھے تخت شہنشاہی بھی دیا ہے تاج نبوت بھی دیا ہے تو نے قوم میں شرک پھیلا رکھا ہے تو شرک کیوں کرتی پھرتی ہے کہنے لگی میرا تو ارادہ ہے نہیں مسلمان بننے کا تھا میں تو بن گئی لوں مسلمان بن گئی لیکن ڈنڈے سے مجھے خدا نہ منواؤ تم ڈاکے کے منواؤ بادشاہ کے روب سے نہ منواؤ آپ لوگ بھی سوچیں اگر خدا تمام لوگوں کو مجبور کر دیتا کہ ہر آدمی حق پرست ہو تو وہ اس کے تاخیر تھا جو چوری کے ارادے سے چلے اس کے پیر توڑ دے جو سینا کے ارادے سے چلے اس کی آنکھ توڑ دے اس پہ تاخیر ہے وہ جو ظلم کرے اس کے تخت کو پلٹ دے لیکن اللہ کہتا ہے کہ پھر امتحان کیا ہوا آزمائش کیا ہوئی تو اس کہنے لگی کہ اللہ کو میں مانوں گی مگر مجھے سمجھاؤ بھی صحیح سلمان علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہم لوگ ڈنڈا نہیں چلایا کرتے ہم سمجھایا کرتے ہیں کہنے لگے دیکھو سورج کتنا چمکیلا کتنا نور ہے اس میں سارے جان کو ملور کرتا ہے سبحان اللہ کتنا بہترین خدا ہے سلمان علیہ السلام السلام نے اوز بنوایا جنہوں سے اور اس کے اوپر شیشہ بٹھا دیا اور حضرت تو نے کہا کہ اس ہال سے اوپر سے چلو اور بلکیس چلنے لگی نیچے شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی تھا تو ایسا معلوم ہوا کہ پانی میں چلی گئی ہوں سلوار کوئی اوپر کو کرنے لگی سلمان السلام نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے قرآن کریم کا تب کا سفر بھی اس کی ننگی ہو گئی اوپر سلوار کر لی کرے لگی پانی میں بھیگ جائے گی میری سلوار میری سلوار پانی میں بھیگ جائے گی فرمایا کی گیا پانی نیچے بیٹھ کر کے یہ بلکہ اس نے ہاتھ پھیرا تو ہاتھ کو پانی لگا ہی لگا نظر کو ہٹا پانی تو کہنے لگے کملی نیچے پانی ہے شیشے میں سے پرتاؤ پڑ رہا ہے خدا ہار ہے خدا کی تجلیات کا پرتاؤ سورج میں پڑ رہا ہے سمجھایا اس کو کہنے لگی اب میں مان گئی واقعی تان سورج کا خدا تیرا خدا میرا خدا سارے جہان کا خدا کوئی اور ہے خدا کے سوا اور کوئی چیز کسی کی مشکل کو شائی نہیں کر سکتے اللہ پاک مجھے اور آپ کو سارے انبیاء کرام کی قرآن مجید کی غلامی نصیب فرمائے الحمد اللہ رب اللہم اللہ وسلم وبارک مبارک سیدنا مولانا محمد النبی جی۔ گزشتہ دنوں مصر کے قدیم درخلاص کے قریب ایک مقام پر انسانی ماضی کے بہت سے قواعد کی پردہ کشائی کرنے والے چند دریافت ہوئے مگر اس دریافت کا سہرا ماہرین و محققین اراضی کے بجائے تعمیری مزدوروں کے سر ہے جو جھوپڑیاں بنانے کی غرض سے زمین کی کھدائی کر رہے تھے انہیں جانے کے کچھ سکے ملے وہ ان کے بدلے مصری سکے حاصل کرنے کے لیے پرانی ایشیا کی ایک دکان پر گئے جہاں اتفاقیہ طور پر ترکی کے ماہر اراضیات کے سے ملاقات ہو گئی اس نے سکوں پر نگاہ ڈالتے ہی ان کی تاریخی اہمیت کو بھانپ لیا اور انہیں فوری طور پر محققین کی اس ٹیم کے پاس لے گیا جو